کیسی ظالم ہے تقریر کیسی ظاہر ہے تحریر یہ ہے نالا شبگیر یہ ہے آہوں کی تاثیر سب کو مارے ہے بے تیر میرا خواجہ میرا پیر لایا سینے میں وہ دل لایا سینے میں دل ہے درد کا حامل لایا سینے میں وہ دل دل ہے درد کا حامل درد دل ہے درد دل درد دل ہے درد دل اس کو مت کے آبو گل اس کو مت کے آبو گل تو بھی جا کے اس سے مل تو بھی جا کے اس سے مل دیکھو کیسا ہے بسمل اس کا عشق موتبر اس کی آہوں میں اثر بجلی گرتی ہے دل پر جب وہ ڈالے ہے نظر اس کا عشق موتبر اس کی آہوں میں اثر بجلی گرتی ہے دل پر جب وہ ڈالے ہے نظر یہ ہے برق یا شرر جو ہے بات پر اثر جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادوگر فرمایا لو بنگال کا جادو بھی لگا دیا اس میں حدیث شریف میں آتا ہے کچھ بیان ایسے ہوتے ہیں جس میں جادو کا سا اثر ہوتا ہے سب کو خالق سے آگا سب کو خالق سے آگا اس نے کر دیا ناگا اس نے کر دیا ناگا کرتا ہے وہ آ آ کرتا ہے وہ آ آ میرا خواجہ میرا شاہ میرا خواجہ میرا شاہ ہے سارا پایا اللہ ہے سارا پایا اللہ چلتی پھرتی خان کا سہن کیسی شیریں ہے گفتار کیسی مست ہے رفتار سارا شہر ہے بیمار اس کے درد کا اے یار کیسی شیری ہے گفتار کیسی مست ہے رفتار سارا شہر ہے بیمار اس کے درد کا اے یار میرا خواجہ ابرار ہے وہ حامل اسرار جامو مینا ہو سوبو جامو مینا ہو سوبو اس کا میں کدائے ہوں ہر دم حق کی جستجو ہر دم حق کی جستجو جو بجو کو بکو ہر دم حق کی جستجو جو بجو کو بکو دیکھو ہر طرف ہر سو اس کا حق اس کا ہو اس کا جام ہے لبریز اس کا جام ہے لبریز اس کا شہر ہے تبریز میرا ساقیہ برخیز مائع مار فد برز میرا درد با انگیز میرا شمس الدین تبریز اس وقت ہمارے شمس الدین تبریز ہمارے رومی ہمارے غزالی ہمارے محبوب مرشد حضرت والا سید شہ جمین میر صاحب دامرکاتم کا ہیں اور میرے تصور میں اس وقت شیخ ثانی میرے حضرت والا سید شہ جمین میر صاحب دامرکاتم کا ہی ہیں اس کا جام ہے لبریز اس کا شہر ہے تبریز میرا ساقی برخیز میں مار فت بریز میرا درد با انگیز میرا شمس دی تبریز تھا جو خار ہے گل ریز تھا جو خار ہے گل ریز ملا زاہد ہے میریز ملا زاہد ہے میریز زمین سخت شر انگیز زمین سخت شر انگیز تیری صحبت سے زرخیز تیری صحبت سے زرخیز پلا دے جام مائے تیز پلا دے جام مائے تیز رومی آیا ہے تبریز رومی آیا ہے تبریز تجھ سے میری ہے فریاد تج سے میری ہے فریاد میرے دل کو کر دے شاد میرے دل کو کر دے شاد تیرے بن دل ناشاد تیرے بن دل ناشاد کیسے ہو الہ آباد الہ آباد سے مراد با خدا ہے یعنی مراد آباد سے مراد با مراد ہے کیسے ہمارا دل مراد آباد ہو جائے اس میں اللہ آ جائے تج سے میری ہے فریاد تج سے میری ہے فریاد میرے دل کو کر دے شاد تیرے بن دل ناشاد کیسے ہو الہ آباد آ جا میرے اے مراد آ جا میرے اے مراد دل کو کر مراد آباد مراد آباد سے مراد با مراد ہے اب یہ سنیے ہم لوگوں کو اپنے شیخ کے سامنے کیسے رہنا چاہیے فرمانے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ پیش شیخ با کا مال شیخ با کا مال کر دو نفس کو پامال کر دو نفس کو پامال چھوڑو اپنا قیل قال چھوڑو اپنا قیل قال بنو اب مرد صاحب حال بنو اب مرد صاحب حال مبارک اے زبان حال تو ہی ہے جادو اے بنگال اور مکتا ہے رحمۃ اللہ علیہ کا تیری رحمت ہو شامل تیری رحمت ہو شامل فضل اپنا کر نازل فضل اپنا کر نازل مجھ کو تقوا دے کامل مجھ کو تقوا دے کامل تیری مل جائے منزل تیری مل جائے منزل تیرے درد کا حامل تیرے درد کا حامل اختر مانگتا ہے دل تیرے درد کا حامل اختر مانگتا ہے دل